والے ساتھ اجازت ہی نہیں ہو سکتی کہ اس قسم کی کسی کسی سڑک سے بھی گزر سکے موٹر والے کی کچھ عزت ہوتی ہے بشرطے کہ اس کے باہر میٹر نہ لگا ہوا بغیر میٹر کے آئے تو باہر کا وہ جو چوکیدار وہ کھڑا ہوتا ہے وہ کچھ ضرورت سے محتاط ہو کے تاؤں ملا کے اور پھر ذرا ٹینشن ہو کے کڑا ہونا شروع ہوتا ہے دیکھا جائے کہ ماڈل ذرا پرانا ہے تو پھر اس کا ہاتھ نیچے چلا جاتا ہے اور اگر سو سکسٹی ٹو کی شو پر پہ بھرتی ہوئی چلی جا رہی ہے کھٹا کھٹ دروازے کھلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں صاحب یہ الگ بات ہے کہ دروازہ کھولنے کے بعد اس کے اندر سے کوئی اسمگلر نکلا ہے ویلیو اس کو اضافی کہتے ہیں یہ ان چیزوں نے اندر بیٹھنے والے کی قیمت مقرر کی ہوئی ہے لیکن ایک ویلیو انٹرنزک ہوتی ہے اس شے کی ویلیو ہوتی ہے اور شے کی ویلیو یہ ہے کہ اگر آپ اپنی آبرو بچانے کے لیے جان دے دیتے ہیں تو آپ کی اتنی بڑی قیمت ہے کہ آپ کا مجسمہ کھڑا کیا جا سکتا ہے اور اگر آپ آبرو بیچ دیتے ہیں اور ایک سونے کا محل کھڑا کر لیتے ہیں تو ساری دنیا کی نگاہوں میں آپ ذلیل سے انسان سوار ہو جاتے ہیں اس لیے کہ دولت کی قیمت اضافی اور ریلیٹو ہے آبروں کی قیمت انٹرنزک ہے ذاتی قیمت ہے اس کی اور یہ کبھی نہیں بدل سکتی آبرو آج سے دو ہزار سال پیش پر بھی اتنی ہی قیمت رکھتی تھی کہ جتنی آج قیمت رکھتی ہے بشرطے کہ یہ ترازو انسان کے ہاتھ میں ہو حیوان کے ہاتھ میں نہ ہو اس لیے کہ حیوان کا جانتا ہی نہیں ہے کہ آبرو کسے کہتے ہیں آبرو ایک ایسی جنس ہے کہ جس کی مارکیٹ ہی انسان ہے حیران اس کا احساس ہی نہیں کر سکتا کہ آبرو کسے کہتے ہیں اگر انسانوں کا معاشرہ ہے اور پرکھنے والے انسان بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر اس ترازو کے اندر سونے کے محل کی قیمت بھی ایک ایک کاج اتنی نہیں ہے آبرو کی حفاظت کے مقابلے میں اس لیے کہ آبرو اپنی قیمت ذاتی رکھتی ہے روپے کی قیمت اضافی ہے لہذا پرانے کریم نے جو اقدار دی ہیں وہ اپنی ذاتی قیمت رکھتی ہیں اور ذاتی قیمت رکھنے والی شے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کی ویلیو پرماننٹ ہے مستقل اقدار اسے کہیے نہ بدلنے والی اقدار قرآن کریم نے ان چیزوں کو بڑے عجیب انداز سے درخشندہ اور واضح مثالوں سے سمجھایا ہے اس دنیا کی زندگی معلوم نہیں کتنے کروڑ سال ہوگی اور جب سے اس کی زندگی شروع ہوئی یہ آسمان کے ستارے بھی اس کے ساتھ چمکنے والے شروع ہو گئے ستاروں کے راستے ان کی گزرگاہیں ان کے طلوع اور غروب کے مقام یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں جب رات کی تاریخیوں میں ایک صحرا میں یا سمندر کے اندر جہاز جہازران کو کوئی اور راستے کا نشان نہیں ملتا تو وہ ان ستاروں سے اپنی منزلیں متعین کرتے ہیں اپنے راستے درست کرتے ہیں یہ اتنی مستقل اقدار ہیں کہ ان میں کبھی تبدیلی نہیں آتی بڑے سے بڑی اچھی عمدہ قیمتی گھڑی جو ہے اس میں بھی کبھی نہ کبھی کسی سیکنڈ کا فرق پڑ جاتا ہے لیکن آسمان کے ستاروں کی گھڑی میں کبھی فرق نہیں آتا ان کی سمت میں فرق نہیں آتا ان کی گزر گاہوں میں فرق نہیں آتا قرآن کریم نے یہ سمجھانے کے لیے <clears throat> کہ جو اقدار قرآن نے دی ہیں وہ مستقل اقدار ہیں کہ زمانے کی تبدیلیوں سے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا یہ نہیں ہوتا کہ آج ان کی قیمت اٹھارہ روپے تولا ہے کل ایک سو بیس روپے تولا ہو جائے گی وہ اپنی قیمتیں مستقل اپنے اندر رکھتی ہے اس نے مثالیں ہی آسمان کے ستاروں کی دی ہیں جب کہا کہ اس سے مدمواق ان نجوم میں یہ بات یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں میں اپنے اس دعوے کی شہادت میں پیش کرتا ہوں آسمان کے ان ستاروں کی گزرگاہوں کو ان لس نہ عظیم اگر تو آپ ان کی بار گاہ سے پوچھیں گے تو وہ تمہیں بتائے گا کہ یہ شہادت واقعی بڑی عظیم شہادت ہے جو اس نے پیش کی یہ شہادت کس چیز کی ہے شہادت اس چیز کی ہے کہ ان قرآن کریم یہ قرآن بڑی ہی عظمتوں اور تقریم کی دینے والی کتاب ہے جس طرح کہ آسمان کے یہ ستارے اپنے مقامات کو کبھی نہیں بدلتے اور ان میں کبھی تغیر نہیں آتا یہی حقیقت میرے اس دعوے کی شہادت ہے کہ قرآن نے جن اقدار کو پیش کیا ہے زمانے کے تغیرات سے ان میں کبھی کوئی تبدیلی یا تغیر نہیں واقع ہوگا ریفرنس اس کی ہے fifty six over seventy five اور اسی لیے اس نے یہ کہا کہ یاد رکھو ان حاضل قرآن ہوا اقوام سیونٹین اوور نائن یاد رکھو یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ قرآن سفر زندگی میں اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اب ایک لفظ قرآن نے کہا ہے اقوام جو ہے بڑے ہی جامع الفاظ ہوتے ہیں قرآن کے خود قرآن کے معنی دیکھیے کوئی شہر جو کھڑی ہوگی وہ کھڑی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اس کا توازن اور بیلنس ہو مجھے ذرا بیلنس بگڑے لڑکھڑا کا گر پڑتی ہے قیام کے لیے توازن نہایت ضروری ہے قائم وہی ہے کہ جس کا توازن باقی ہوتا ہے اور اگر کوئی شے اکمل ہو یعنی بہترین توازن کو لیے ہوئے تو قرآن کہتا ہے کہ دی موسٹ بیلنسڈ جس سے آپ کہتے ہیں اور پھر وہ ایسی شے کہ جو اپنے قیام کے لیے کسی سہارے کی محتاج نہیں اور ہر شے تو قیام بخشنے والی شے ہے اور اس لیے کہ یہ اس کی طرف سے ہے جس نے اپنے آپ کو حی القیوم کہا ہوا ہے خدا قیوم کی وہ قیام آخری کتاب جو اقوم راستہ تمہیں دیتی ہے اقوم تو وہ ہے کہ جس سے زیادہ متوازن قائم ذات دوسروں کو قیام دینے والی کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی قرآن کریم سفر زندگی میں انسان کو ان راستوں کی طرف ہدایت کرتا ہے یہ حقیقت کہ قرآن ایسی راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے یہ چیز کہ قرآن واقعی اس قسم کی اخبار دیتا ہے کہ جو ستاروں کی گزرگاہوں کی طرح غیر متبدل ہیں غیر متغیر ہیں تو کہتا ہے یہ چیزیں کس طرح سے سمجھ میں آئیں گی اب پھر اس ملائکہ اور روح کو ساتھ لیجیے کہتا یہ ہے کہ قرآن کی حقیقتیں اس طرح دنیا کے سامنے بے نقاب ہوں گی ہم آیات نل آتا سے ہم حق کا یا نہ ہوم این forty one over fifty three اکتالیس بتا ترپن بڑی دلیل آئے کہتے ہیں کہ یہ بات قرآن نے جو دہائی پیش کیے ہیں جو اقدار پیش کی ہے وہ مستقل غیر متبدل حقیقت پر مبنی ہے یہ کس طرح سمجھ میں آئے گی وہ کہتا ہے اس طرح سمجھ میں آئے گی کہ اس خارجی کائنات کے اندر جو مستور حقیقتیں ہیں جو جو وہ بے نقاب ہوتی چلی جائیں گی اور خود انسانی دنیا کے اندر جو اس کے ہاں کے سر مستور ہیں جو جو وہ سامنے آتے چلے جائیں گے عالم انفس اور آفاق میں جو خدا کی آیات اور نشانیاں چھپی ہوئی ہیں جو جو یہ تمہارے سامنے آتی چلی جائیں گی اتنا ہی زیادہ اتنی ہی زیادہ یہ حقیقت تمہارے سامنے آئے گی کہ قرآن نے جو کچھ کہا ہے واقعی وہ حقیقت پر مبنی ہے یعنی یوں یوں ملائکہ کی نمود ہوتی چلی جائے گی عالم انصف عالم آفاق کے اندر اور انسانی معاشرے کے اندر جو پیچیدگیاں اور جس قسم کی گجلکیں پڑی ہوئی ہیں جس قدر دشواریاں مشکلات پیش آ رہی ہیں یوں یوں یہ سامنے آتی چلی جائیں گی اس کے ساتھ ہی انسانوں کے سامنے یہ حقیقت بھی آ جائے گی کہ قرآن نے جو کچھ کہا تھا واقعی وہ حقیقت پر مبنی تھا حال میں اور آفات میں ہر پورے میں جو میں نقاب ہوگا وہ قرآن کی حقیقت سابقہ کی شہادت بنتا ہوا چلا جائے گا اور یہ آپ دیکھیں گے کہ ملائکہ اور روح کس طرح ایک دوسرے کی تائید کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گی ہر کائناتی قوت قرآن کے دعوے کی تائید کرے گی ہر قرآن کی قدر کائناتی قوت کی تائید کرتی ہوئی آگے چلے جائے اور دونوں جب اکٹھی ملیں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ واقعی یہ قرآن ایک حقیقت ثابتہ ہے علامہ اقبال کے الفاظ میں کیا کروں کہ یہ چیزیں انہوں نے فارسی میں لکھی ہیں اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہماری اگلے اگلی آنے والی نسلیں تو بیچاری اردو بھی نہیں آپ جانتی اسی طرح سے فارسی کیا جانیں گی یہ یقین جانیے برادران عزیز یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے ہمارے آنے والی نسلوں کے اوپر ہم اپنے ہاتھوں سے انہیں اتنی گراں بہا متا سے معروم کیے چلے جا رہے ہیں کہ جس کی تلاشی مافات نہیں ہو سکے گی یاد رکھو اگر یہ قوم ہماری ان زبانوں سے معروم رہ گئی عربی سے اس سے پہلے محروم رہے تھے پھر بھی فارسی کے اندر کچھ ذخیرہ تھا اس سے اس کے بعد کے آنے والی نسل محروم ہوئی چلیے اردو میں ہی کوئی چیز صحیح آنے والی نسل اس سے بھی محروم ہوئی اور اس سے اگلی تو قیامت یہ کہ ہم پنجابیوں کے گھر میں ہمارے بچے پنجابی بھی نہیں سمجھتے گل کرو تو بیٹ بیٹ کاٹتے رہتے آگے نہیں کہ اب یہ بچی میری پوچھے گی کہ بابا جی یہ بٹ بٹ گیا ہوتا ہے ہاں تو علامہ اقبال نے عجیب چیزیں ہیں ان کی یہ اور جاوید نامہ تو خاص طور پہ برادران عجیب ایسی چیز ہے کہ اسے سبکن سبکن پڑھنا چاہیے تو کہتے ہیں کہ کیوں مسلمانہ اگر داری جگر در ضمیر خیش و در پر آن نگر اگر ایک جگر مسلم رکھتے ہو اپنے اندر دو باتیں کرو اپنے خود اپنے معاملات کے اندر غور کرو ذات کے اندر غور کرو انسانی معاشرے کے اندر غور کرو اور پھر قرآن کے اندر غور کرو سب جہان تازہ بر آیا اس کی ایک ایک آیت میں سینکڑوں تازہ دنیا چھپی ہوئی چلی آ رہی ہیں حس در اس کی ایک ایک آن ایک ایک سیکنڈ کے اندر زمانوں کے زمانوں کو تمہیں نظر آئے اثر ہاتھ پہ سیدا در آ نہ قرآن کی ایک ایک آن ایک ایک سانیہ اس کا سینکڑوں زمانے اس میں چھپے ہوئے قیامت تک کے لیے جو زندہ جاوید کتاب ہو تمام نو انسانی کے لیے واقعی اس کی ایک ایک سانیہ اس کا جو ہے وہ تاریخ کے کئی زمانوں کو محیط ہوگا جہان حاضر را یہ ہمارا دور کہ جس میں نظر یہ آتا ہے کہ اتنی دشواریاں اتنی مشکلات انسانوں کے سامنے آ گئی کہ جن کا حل کوئی نہیں ہے وہ ہے قرآن کا ایک جہان اس پورے دور کے لیے کافی ہے گیر اگر در سینہ دل مانی رسک اگر سینے کے اندر ایسا دل ہے جو بات سمجھنے والا ہے تو قرآن کے کسی ایک جہان کو پکڑ لے اس دور کی تمام مشکلات کو وہ آسان کر دے گا بندہ مومن یہ آیات خدا ہر جہاں اندر برے او چو کداف بندہ مومن وہ تو خدا کی نشانیوں میں سے خود ایک نشانی ہے یہ جسے آپ ادوار عالم یا ہسٹری کی ایجز کہتے ہیں یا پیریڈز آپ کہتے ہیں یا اثر کہہ رہے ہیں ان کی کیفیت کیا ہے بندہ مومن کے جسم کے اوپر مختلف قسم کے کپڑے اس نے پہن رکھے ہیں چون کوہن گرد جہان در برس نی پورا جہان دیگرش جب اس کے ایک کپڑا پرانا ہو جاتا ہے ایک دنیا پرانی ہو جاتی ہے تو اس کو جب اتار کے پھینکتے ہیں تو قرآن اس کی جگہ ایک نئی دنیا اس کو دے دیتی ہے برادران عزیز قرآن نہ کسی ایک زمانے سے محدود ہے نہ کسی ایک مقام سے محدود ہے ٹائم اینڈ اسپیس کی حدود سے ماورا ابھی حقائق ہے قرآن کے اندر جس قسم کا کوئی زمانہ آئے اور جو بھی مشکلات اور اس زمانے کی پیچیدگیاں ہر دور کے انسانوں کی مشکلات ایک ایک آیت کے اندر پوشیدہ اور پھر یہ نہیں کہ اس آیت کو اگر آپ نے کسی ایک دور میں اس کے معنی و مفہوم کو لے دیا تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ اب اس کے اندر اور کوئی چیز باقی نہیں ہے کوئی نئی مشکل کوئی نئی پیچیدگی کوئی نئی پرابلم کوئی نیا مسئلہ جو سامنے آتا ہے اس کو آپ دیکھیے اس کے بعد مزید غور تمندر سے آپ کام لیجیے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ اسی کے اندر سے ایک نیا حل آپ کو اور ملتا ہوا چلا جائے گا یہ تو الیکٹریسٹی کے جنریٹر کی سی کیفیت ہے یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر ایک پرٹیکولر کوانٹٹی ہوتی ہے بجلی کی رکھی ہوئی کہ اس کے اندر سے وہ نکال دیا تو پھر اس کے بعد وہ ختم ہو گیا وہ تو جب تک متحرک رہتا ہے جب تک وہ حرکت میں رہتا ہے ہر آن اس کے اندر سے بجلی کی لہریں بنتی ہوئی چلی آتی ہیں لیکن اس کا متحرک رہنا ضروری جب وہ جانے برتا کے آپ اس کو کر دیں گے پھر اس کے اندر سے کوئی زندگی کی قوت اور نمود آپ کے سامنے نہیں آئے گی یہ نہیں کہ اس کے اندر نہیں ہوگی آپ اس سے معروم ہو جائیں گے بد نصیب رہ جائیں گے ہم نے برادران عزیز اس چیز کو کہ جو چیزیں دیگر اس سے کہا ہے اقبال نے مدت ہوئی ہم نے اس کو ایک دام یہ دوست سمجھ کے چھوڑ دیا ماں کرتا اور یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق اقبال نے کہا ہے کہ اس قوم نے کتنی قیامت برپا کی حصیت اس کی یہ ہوئی کہ خود پولیس میں ایس روز کس طرح شکست خود یہ آئے ملوکیت اترو کس طرح کی جتنے تلسم دنیا کے اندر تھے ایک ضرب کریمی سے قرآن کی اس کام نے ان کو توڑ دیا اور اس کے بعد خود سر تخت سے ملوک قیت نے اور اس کے بعد یہی کام خود وہی کیا کرو کس طرح کے تختوں کو لے آئی اور خود اس کے اوپر آ کے ڈال دی ملوکیت کو آپ آ کے توڑا اور پھر دنیا میں ملوکیت کو خود ہی اس نے قائم کیا حال سلطنت وہ گرفت دین نقش از ملوک کی گرفت اور اس کے بعد ہوا یہ کہ رفتہ رفتہ وہ دین کہ جو ان تمام عجم کے بتوں کو توڑنے کے لیے آیا تھا وہ دین آہستہ آہستہ انہی عجم کے بتوں کے نقش کے ساتھ متعین مزین ایسا ہوا کہ یہی کچھ بن کے رہ گیا ہر وہ شہد جس کو اس نے توڑا تھا مذہبی پیشوائی پریس کریس کو اس نے توڑا ملوکیت کو اس نے ختم کیا سرمایہ داری کو اس نے ختم کیا رنگ و نسل کے امتیازات کو اس نے ختم کیا تقریب و انسانیت کے خلاف جتنے نظریات تھے اس نے ختم کیے اور اس کے بعد یہ قوم آئی کہ اس نے ان تمام ٹوٹے ہوئے بوتوں کو اپنی مشران عقیدت سے اکٹھے کیا اور پھر ان کو اپنے اپنے مقام پر پہلے سے زیادہ مستحکم کر کے لگا دیا مستحکم اس لیے کہ توڑنا تو انہوں نے تھا اور اگر بت شکن ہی ہو گئے دنیا کے اندر تو بت شکنی پھر کون کرے گا دنیا میں برادر میں لیکن خدا کی کائن آتی قوتیں یہ کام کیا کرتی ہیں یہ جمے بیٹھے ہیں ان بتوں کے اوپر اور اس کی یہ قوتیں غیر مسلموں کے ہاتھوں سے یہ کام کراتی ہوئی کری جاتی ہے اقبال نے کہا کہ اس کے بعد حالت ہماری یہ کہ منزل و مقصود قرآن دیگر رسم و آئین مسلمان است قرآن کوئی منزل اور آئین مقرر کر رہا ہے مسلمان کسی راستے کی طرف جا جا رہا ہے در دلو آتی شمست تھا برتی او ہوں زندانی مجھے عشق کی آؤ اندھیر ہے مسلمان ہی خاک کا ڈھیر ہے کیسی یہ کس کی یہ ہو گئی اور اس کی وجہ انکوائری کمیٹیاں بٹھا کے اس کی رپورٹوں کا انتظار نہ کیجیے برادرا نے ابھی سب سے بڑی محاسبہ کرنے والی نگاہ کو جسے قرآن کریم نے کہا تھا وہ یقون اور رسول والے تم شہیدہ تمہارا رسول تمہارا محاسب ہوگا تم پر وہ نگاہ رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ کیا ہوا اس محاسب اعلی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے اس منظر کو سامنے لائیے برادران عزیز قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ خدا کے سامنے خدا کا یہ رسول جائے گا یہ امت بھی اس کی وہاں ہوگی اور اس کے بعد وہ ہماری طرف دیکھے گا اور خدا سے یہ کہے گا کہ وہ کالر رسول رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن معجورا میرے اللہ یہ وہ قوم آ رہی ہے کہ جس نے تیرے اس قرآن کو اس طرح سے ختم کر کے چھوڑ دیا تھا یہ وہ قوم آ رہی ہے ایک لفظ میں بات ساری کہتی درخت کی کہ اے میرے نشو نما دینے والے قومی یہ میری وہ قوم آ رہی ہے نسبت بھی اپنی ہی طرف کی ہے اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک اسی کی طرف نسبت کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لانے سے ہم ملت اسلامیہ بنتے ہیں اے میرے اللہ یہ میری وہ قوم آ رہی ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا توڑ نہیں دیا تھا برادران عزیز آپ دیکھیں گے میرے لغت میں یہ لفظ بھی بڑا عجیب ہے جو قرآن نے یہ محجور کا لفظ کہا ہے بڑا عظیم لفظ ہے ہم نے وہی کچھ کیا قرآن کے ساتھ پہلے بھی میں سمجھا چکا ہوں آپ نے یہ دیکھا ہوگا یہ گائے یا بھینس مرکھنی سی جو ہوتی ہے باہر لے جاتے ہیں اس کو چرانے والے ترکش اور تیز ہوتی ہے تو اس کو کرتے کیا ہے چھوٹا سا ایک رستہ دیتے ہیں اس کی گردن میں باندھا دوسرا سیا اس کے پاؤں کے نیچے باندھا اور وہ چھوٹا اتنا ہوتا ہے کہ وہ بمشکل اس کی گردن اس کے پاؤں سے کوئی چھ انچ اوپر اٹھ سکتی ہے اور اس سے آپ کو پتا ہے کہ پھر وہ چلتی کس طرح سے ہے وہ پوری رفتار سے چل نہیں سکتی ذرا ذرا سا قدم بیچاری وہ اٹھاتی ہے بڑی مشکل سے وہ بھی اٹھاتی ہے یعنی جتنا وہ چلنے دینا چاہتا ہے رسی باندھنے والا وہ اتنا ہی چل سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں چل سکتی ہے یہ جانور جس کو اس طرح سے یوں رسی باندھ کے اپنی مرضی کے مطابق اس کو آزادی دی جائے اور باقی آزادی اس کی سلم کر لی جائے اسے عربی زبان کے اندر محجور کہتے ہیں تو سور نقل صدم یہ کہیں گے کہ میرے اللہ یہ وہ قوم ہے کہ جس نے تیرے اس قرآن کو کہ جو دنیا میں انسانیت کو پوری آزادی کے دینے کے لیے آیا تھا یہ نہیں کہ خود ہی اپنی آزادی انہوں نے سرو کی اس قرآن کو اپنی خود ساختہ شریعتوں اور معلومات کی رسیوں میں ایسے جکڑا کہ جتنا ان کو چاہیے تھا اتنا تو اس کو چلنے دیا اور باقی سارے کو جبر کے رکھ دیا انہوں نے وقال اور رب قوم اتخذوا هذا قرآن محجورا کہیں گے کہ اس کے لیے یہ دلیل کیوں دیا کرتے تھے دعوت دی جایا کرتی تھی قرآن کی طرف آنے کی ریفرنس اس کا ٹوینٹی فائیو اوور تھرٹی پچیس بتا تیس کہے گیا کہ یہ کیا کہاں کرتے تھے سامنے سے کیا قرآن نہیں پیش کیا جاتا تھا کہ قرآن پیش کیا جاتا تھا ان کے سامنے پھر ہوتا کیا تھا وہ اضافی تب ما انزل اللہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم ابتدا کرو تم پیروی کرو اس کی جو خدا نے نازل کیا ہے تمہارے لیے بل مت پلو نہ وجد نہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں سر جو ہمارے و اجداد سے ہوتا چلا آ آ رہے ہم تو اسی کی پیروی کرتے چلے جائیں گے وان اللہ کی پیروی نہیں کریں گے اور اس کے بعد جواب ملتا ہے ان کو کہ اوا لو کان نہ شو سوان عذاب السعید بس ہاں شیطان ان کو جہنم کے آزادی کی طرف نہ دعوت دے کہ یہ ادھر ہی چلے جائیں گے قرآن کا پیچھے نہیں آئیں گے یہ چیز thirty one over twenty one Quran کہتا ہے کہ یاد رکھو یہ سلامتی کی راہ نہیں ہے سلامتی کی راہ صرف اس کی ہے کہ میں اس نے وجہ اللہ سے محسن دست دل اروا دل تل یاد رکھو کہ وہ جس نے اپنی تمام توجہات کو جھکا دیا خدا کی اس کتاب کے سامنے اور پھر اس کے بعد نہایت حسن کارانہ انداز سے اس نے زندگی بسر کی یہ ہے جس نے ایک ایسے سہارے کو تھام لیا کہ جو کبھی ٹوٹے گا نہیں اور یہ جو معاشرہ قائم ہوگا برادران اس طرح سے اس کے متعلق قرآن کریم نے جو کہا اس کو علامہ اقبال نے اس ایک شور میں سمٹا کے رکھ دیا جو کئی بار آپ کے سامنے آ گیا کہ سارا منقص یہ ہے کہ کس نہ باش در جہاں محتاج کس نقطۂ شرے مبین اینس تو بس دین کا منتہا منقص خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا محتاج نہ رہے یہ ہے وہ چیز جو قرآن دینے کے لیے برادران عزیز آیا تھا اتنی عظیم چیز جس قوم کو ملے قوم کو نہیں اس نے تو پوری انسانیت کے مطابق یہ چیز کہی تھی تو الناس اب جا اب تم معاوضہ تم و شفا واسطور اے نو انسانی تمہاری طرف سے تمہارے نشو و نما دینے والے کی سمت سے وہ شے آ گئی کہ جو تمام اقدار کو تمام ویلیوز کو نہایت عمدگی سے تمہارے سامنے پیش کرنے والی ہے اور یہ تمہارے دل کے امراض کو شفا بخشنے والی کیا ہے یہ ساری بیماریوں کا جو انسانیت کے جسم کو جدا و بنا دیتی ہیں سرچشمہ تو انسان کا فل بھی ہے نا اس کے ارادے اس کے جذبات اس کی خواہشات اس کی قوت فیصلہ تو کہتا ہے کہ اس میں جتنے روگ ہیں ان تمام کے لیے یہ سفا ہے پوری انسانیت کو برادران عزیز قرآن نے مخاطب کیا ہے کہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ایک چشمہ ہدایت ہے مخاطب کیا پوری انسانیت کو کہ سب کے لیے ہے لیکن وہ ہدم و رحمت اللم اور یہ ظاہر ہے کہ یہ رحمت اور ہدایت تو ان کے لیے بنے گا کہ جو اس کی صداقتوں پر ایمان لائیں گے اور اسے اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں گے یہ ملا کس طرح سے کہتا کسی کے قصب و ہنر اور محنت سے یہ نہیں حاصل ہو گیا کہیں سے کوئی خرید کر نہیں اس کو لے آیا کون جیسا اللہ ہے یا اب رحمت ہی ان سے کہو کہ خدا کے فضل اور رحمت سے یہ چیز ملی یہ مستقل اقدار برادران عزیز انسانی و شعور اور اس کا علم اور اس کا اعزاز یہ نہیں پیدا کر سکتے یہ اپنے انسانی کی تخلیق نہیں ہے یہ خدا کی ذہی سے ملتی ہے اور وہی وہ شے ہے کہ جو صرف اس کے فضل اور رحمت سے مل سکتی ہے مل سکتی ہے کا لفظ اب نہ کہیے مل سکتی تھی اس لیے کہ زہی کا ملنا تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو گیا کل جساضل اللہ ہے وہ برحمت ہی اور اس کے بعد اب زائیں کا خانیاں فرقو پورے جشن مناؤ خوشیاں مناؤ اتنی بڑی رحمت خدا کی طرف یہ مل گئی اتنی گراں بہار نعمت برادران عزیز ذرا تصور میں لائیے کہ کوئی اندھا ہو عمر بھر کا اندھا مایوس ہو چکا ہوا ہو اور کہیں سے کوئی ایسا ڈاکٹر آ جائے کہ جو اس قسم کا اس کا علاج کرے کہ اس کی بلائی پھر واپس آ جائے وہ سب کچھ پیسے لگ جائے کیا یہ اتنی بڑی نعمت نہیں ہے کہ وہ شخص اس کے اوپر جشن منائے گا مسافر اور کیا یہ دن اس کی زندگی میں اتنا یادگار نہیں ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے آنے والی نسلوں تک کے لیے کہ وہ کہے گا کہ بڑی ہی مسرت کا اور خوشیوں کا یہ دن ہے اور سوچئے کہ اگر ساری انسانیت اندھی ہو رہی ہو اور ایک اس قسم کا شفا بخشنے والا آ جائے کہ پوری انسانیت کو وہ بینائی ادا کر دے تو کیا یہ ایسی تقریب نہیں ہے کہ جس سے انسانیت جشن مسرت منائے دنیا کے اندر قرآن دنیا کے سامنے ابھی آیا نہیں برادران عزیز جب قرآن سامنے آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ عالمگیر انسانیت کے لیے ایک ہی تقریب اور ایک ہی تیوہار رہ جائے گا اور وہ ہوگا جشن نزول قرآن کریم اس لیے کہ ہوا خیر مما یجمعون ارے جو کچھ بھی تم اکٹھا کرتے رہتے ہو یہ ان سب سے بہتر ہے ہے دس بٹا ستاون ٹین اوور سکسٹی سیون برادران عزیز یہ ہے وہ شاہ رمضان جس میں نزول قرآن ہوا اور یہ ہے وہ قرآن کہ جس کا ایک نہایت ہلکا سا تصور میں آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں پیش کرتا تھا یہ ہے وہ متائے گرام کہ جس کے ملنے پر خود کتاب بھیجنے والے نے کہا کہ تم خوشیاں مناؤ جیسے مسرت مناؤ اس لیے کہ تمام مدائے حیات جسے تم جمع کر رہے ہو یہ اس سے زیادہ قیمتی متا ہے تمہاری اور اس کے بعد برادران عزیز کتنی علما نصیب اور سوختہ وقت ہے وہ قوم یعنی ہم کہ جس کے پاس یہ متائ گراں بہا جس کے متعلق خود خدا نے یہ کہا ہے کہ ساری دنیا میں جو کچھ تم جمع کرو اس سے یہ بہتر ہے یہ کتاب عظیم یہ متائیں گراں بہا اپنے بغل میں رکھتا ہو اور وہ کام اپنی روٹی کے لیے دوسروں کی محتاج ہو اس سے زیادہ سوکھا بستی بھی کسی کی ہو سکتی جی۔ لیکن یہ تو ہداؤں گا رحمت للمومنین ہو جو اس کی صداقتوں پر ایمان رکھ کے زندگی کا نقب و نعین اسے بنائے گی وہ اس کو صحیح راستہ دکھائے گی کتاب مختوم میں سیلڈ بک جسے بند کر کے آپ رکھ سکتے ہیں وہ تو راستہ نہیں دکھایا کرتی آپ کو چراغے پہلامہ تو کوئی کام نہیں دیا کرتا اس لیے ہم سے تو برادران عزیز دوہرا فریضہ عائد ہوتا ہے دنیا میں خود اس سمے ہدایت کی روشنی میں چلنا اور پوری انسانیت کے سامنے اس روشنی کو لانا تاکہ وہ ظلمات سے نور کی طرف آ جائے اور جب یہ فریضہ دوہرا عائد ہوتا ہے تو برادران عزیز اس فریضہ کو ترک کر دینے سے جرم بھی ہم پہ دوہرے عائد ہوتے ہیں کہ ہم خود جہنم کی طرف جائیں اور انسانیت میں جو جنت کی طرف جانا تھا اس کو بھی ہم نے جنت کی طرف جانے کا راستہ نہ دکھایا اور یہ جو ہمیں مار پڑ رہی ہے برادران عزیز کہ دنیا کی ساری قوموں سے زیادہ ہم تباہی اور جدت کے عذاب میں ہیں وہ اس لیے کہ بارگاہ خداوندی خدا میں ہمارے یہ دوہرے جرم ہیں اور قرآن کریم نے ان دوہے جرموں کو گنایا ہے دوسرے مقامات اوپر کہ تمہارے اپنے امال بھی اور ان کے امال بھی کہ جن کا ایک حصہ لادے ہوئے تم اپنی پہ چلے جا رہے ہو دونوں کا عذاب تو میں ملے گا ہم ان دونوں کے عذاب میں برادران عزیز گرفتار ہیں لیکن بگڑا اب بھی کچھ نہیں بگڑتا ان قوموں کا ہے جن کے پاس خدا کی ذہی اپنی اصلی شکل میں موجود نہ ہو کہ وہ اگر راستہ تلاش کرنا بھی چاہیں تو کہاں سے تلاش کریں آپ کے پاس تو یہ کتاب زندہ ہر وقت موجود ہے آپ کے پاس تو وہ شیشی داروں کی موجود ہے اور سلائی بھی موجود ہے کہ ایک سلائی لگانے سے آپ کی آنکھ بھی نہ ہو سکتی ہے تیرا ہی جینا چاہے تو باتیں ہزار اگر محتاب اور اندر رہنا چاہتے ہیں یہ تو پھر رہی ہے اس میں تو کسی کا کچھ نہیں بگڑتا برادران عزیز آپ ہی کا کچھ بگڑتا ہے اس لیے یوں تو قرآن کریم ہر دن میں اور ہر آن میں ہمیں اس کی آواز دیتا ہے کہ تم کدھر جا رہے ہو اور میں کس کا مقصد کے لیے تمہیں دیا گیا تھا لیکن اس مہینے میں تو خاص طور پہ یہ پکار پکار سے آپ سے کہتا ہے کہ تم سوچو کہ تمہارا فریضہ زندگی کیا تھا تمہارا مقام اس کائنات میں کیا تھا لنا سے امامہ کہا ہے قرآن نے نو انسانی کی لیڈرشپ تمہارا مقام تھا اور تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم پس سے پس کر قوموں کے پیچھے چلے جا رہے ہو یہ ہے برادران عزیز اس تقریب عظیم کے سلسلے میں نہایت مختصر سا تعارف جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکا ہوں کچھ سمجھے ہیں اگر ہم تو سمجھنا ہی کافی نہیں برادران عزیز اس کے متعلق کچھ دل میں فیصلہ بھی کی اور پہلا قدم اس کے لیے یہ ہے کہ قرآن عظیم کو سمجھیے تو صحیح کہ یہ کہتا کیا ہے آپ کسی چیز پہ عمل نہیں کر سکتے جب تک آپ پہلے اسے سمجھیں نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے پہلا قدم اس کا یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھیے لیکن یاد رکھیے قرآن صرف کو کبھی گوارا نہیں کرے گا اپنے ذہن میں غیر قرآنی تصورات نظریات اعتقادات جتنے بھی ہیں پہلے انہیں الگ کیجیے لا یہ عل المتحرون قرآن سے تو محسوس وہی کر سکتا ہے کہ جو پہلے اپنے قلب و نگاہ کی تحقیق بھی کر لے اس کے بعد اس کی طرف آئے ورنہ یہ بڑا بجور واقع ہوا ہے ہر غیر قرآنی تصور کو الگ کیجیے قرآن کریم کو قرآن کریم سے سمجھیے اور جب سمجھیے تو اس کے بعد پھر اگلا قدم آپ کا یہ ہوگا کہ اس کے مطابق اپنی زندگی کا نقشہ کس طرح سے ڈھالا جائے انفرادی اور اصل چیز اجتماعی زندگی کا نقشہ اور یہاں تو آپ کے لیے بڑی خوش بختی ہے کہ ایک کتا زمین آپ کے پاس ایسا موجود ہے کہ جس میں آپ اپنی منشا کے مطابق اپنی عمارت بنا سکتے ہیں قرآن سے پوچھئے کہ وہ عمارت کس قسم کی ہوگی اور اس کے بعد پھر اس عمارت کو اس کے مطابق بنائیے اور پھر دیکھیے کہ قرآن کا ایک ایک وعدہ کس طرح سچا ہو کے آپ کے سامنے آتا ہے کہ آپ کو نو انسانی کی امامت اس سے مل جاتی ہے رب بنا تقبل منا ان کا انت سمیع العلیم